الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ودع على الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے بنایا تاریکیوں کو اور نور کو پھر بھی یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے بارے میں دوسروں کو اللہ کے ساتھ برابر کا شریک ٹھہراتے ہیں سورہ معاہدہ ختم ہوئی یہ سورہ انعام ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس کو سورہ انعام کو مکی سورت کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوں ان کو مکی کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہو ان صورتوں کا نام مدنی رہتا ہے بھلے وہ مکہ میں ہی نازل ہوئی ہو لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی جدھر بھی نازل ہوئی اس کو مدنی کہتے ہیں ایک سو پینسٹھ ایتے ہیں اور بیس رقو اس صورت کے اندر ہیں سورت انعام انعام کہتے ہیں چوپائے کو جانوروں کو قرآن مجید نام بارے میں بات کرے گا خدا کہ یہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کا شریف ٹھہراتے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جانور بھی مطلب ہے کہ خاص انداز میں اللہ کی حمد و ثنا میں اللہ ہر چیز اللہ کی حمد و ثناء میں ہوتی ہے تو اللہ کے ساتھ شریف چڑھانے والی یہ اشرف المخلوق سے جو ہے کہ جانور ہی بہتر ہیں جو اپنی ڈیوٹی میں ہیں قرآن نے کہا کل انعام یہ جو لوگ ہیں جانوروں کی طرح ہیں یا جانوروں سے کرتے ہیں جو اللہ کا شریک چلاتے ہیں یہ صورت انعام ہے اس کے اندر مختلف جانوروں کا ذکر آئے گا ان کے احکام کا ذکر آئے گا ذریعے کا ذکر آئے گا اس لیے سورت کا نام ہے انعام جمع انعام وہ جو ہماری زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ انعام ہے کسی کو بکسے سے انعام دینا نعمت اس کی جمع نعم ہے تو انعام کا ماتا بھی نون آئین اور نیند ہی ہے تو جانور بھی نعمت ہی ہے اللہ نہ پیدا کرتے تو انسان کیا کر سکتا تھا اور نعمت کے اس انداز میں دیکھیں جن حضرات کو گرمی زیادہ لگتی ہے نا وہ سائڈوں میں پنکھے جو چل رہے ہوتے ہیں ادھر بیٹھا کریں یا اس سامنے اس لائن میں پنکھے جلتے ہیں تو نعمت میں جو مادہ ہے نون آئن نیم وہ بھی انعام ہی ہوتا ہے انعام کا مادہ بھی نون آئن نیم ہی ہے اور انعام جانور چوپائے اس لفظ کا مادہ بھی نون آئن اور نیم ہی ہے مقصد یہ ہے کہ یہ جانور بھی انعام ہے اللہ کی طرف سے اور مختلف جانور ہیں چھوٹے بڑے ہیں اور ہر کسی کے رنگ ذائقے وغیرہ کھانے کے لحاظ سے گوشت میں بھی فرق ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے دیکھو کہ جو جانور زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کی اللہ کی طرف سے پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے جتنا استعمال ہوتا ہے ورنہ ہمارے اوپر جو دشمنان اسلام نے اعتراضات کے طوفان برپا کیے ہوئے ہیں کہ جو اتنی قربانیاں کرتے ہیں اتنا فلان کرتے ہیں جی لاکھوں جانور ضائع ہوتا ہے تو تمہارے جانور ہیں کہ ضائع ہوتے ہیں تو ہم تو آپ نے ملک میں ایک بھی کوئی وہ چیز اذان نہیں دینے دیتے کہ ڈرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے چیز بھی نہیں لگانے دیتے ہو اپنے ملک میں یہ ہمارے رب کے جانور ہیں اور رب نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں تو لوگ سب کرتے ہیں اللہ اللہ پاک اور پیدا کرتے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک اعتراض اور جو اس طرف نئے ہوتے ہیں نا ہمارے مسلمان بھی جو اس طرف جتاؤ رکھتے ہیں ہاں جی یہ جانور تو ضائع ہوتے ہیں تو بے وقوف ضائع وہ چیز ہوتی ہے جو کسی اور کی ہو کوئی اور کر رہا ہو جس خالق نے پیدا کیا ہے ان جانوروں کو وہی حکم دے رہا ہے کہ ان کو میرے نام کے اوپر کرو قربانی کی عید کے اوپر اتنا ثواب بھی ہوگا اور پھر خود کھاؤ یہ میری طرف سے ہی ہے اور جو نہیں کر سکتے قربانی ان کو گوشت دو تو یہ ہے انعام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور واسطے سے ملا ہے پہلی شریعتوں میں یہ قربانیاں وغیرہ یہ انسان کے لیے کھانا حلال نہیں تھا آسمانی بجلی ان کو جلا دیتی تھی جناب کی جو چند خصوصیات ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کی قربانی میری امت کے لیے حلال اور طیب قرار دی گئی تو یہ سورت انعام ہے سورت کو شروع کیا ہے اللہ کی تعریف سے الحمد للہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اللہ ہی کے لیے ہیں سب تعریفیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ظلمات اور نور کو پیدا کیا الحمد سے سورت کو شروع کرنے سے مقصد یہ ہے کہ مکلف مخلوق اس انسان کو ہر وقت اپنے منہم کی اور محسن کی ہم ادا کرتے رہنا چاہیے بین شکار تم ہر وقت اس انسان کو اللہ کی ہم ادا کرتے رہنا چاہیے صورت کو ہم سے شروع کیا ہے اور یہ ہم یہ ذکر کا یہ تصویر یہ مشکل کام نہیں ہے یہ صرف عادت بنانی ہے پھر بندہ ادھر ادھر جیسے چلتا پھرتا رہتا ہے تو ادا ہوتا رہتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے ایک مدت کے بعد ایک وقت جو کثرت سے تلاوت اور ذکر اور دیکھی کرتا ہے نا جو بندہ ایک مدت کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل خود بخود ہی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے تو یہ ہم سے شروع کیا سورت کو کہ انسان کو یہ سبق دینا مقصد ہے کہ اپنے محسن کو ہر وقت یاد رکھو جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو اور اور نعمتوں میں اضافہ کرے گا اس کی حمد ادا کرنے سے اس محمود کو فائدہ نہیں ہے حمد ادا کرنے سے حامد کا فائدہ مقصود ہے جو حمد ادا کر رہا ہے اس کا فائدہ ہے وہ محمود تو سب چیزوں سے بالا تر ہے پوری کائنات اس کی تعریف میں لگ جائے اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہے پوری کائنات اس کی توہین میں علاج بلّہ لگ جائے تو اس کی عظمت میں کمی نہیں ہے تو ہم سے فائدہ اس حامد کا ہے محمود کا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ سبق دیا ہے ہر وہ چیز حلال قرار دی ہے ہر وہ لباس انسان کے لیے حلال قرار دیا جو اس کے لیے فائدے والا ہے لہذا ہم کا حکم دیا یہ اس انسان کے فائدے کے لیے ہے تمہیں اضافہ ہوگا دنیا میں اور آخرت کے اعتبار سے درخت لگ رہے ہیں پھل کے باغات لگ رہے ہیں میرے جاری ہو رہے یعنی ہم کا دونوں اعتبار سے فائدہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے دونوں فائدے ہیں دنیا میں بھی جانتے جو انسان کی ضرورت ہے وہ ملتی ہیں اضافہ ہوتا ہے آخرت کے اعتبار سے جنت میں باغات لگتے ہیں الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا یہاں اس کریمہ ایک پیغام دے رہا ہے قرآن پاک کہ تمام چیزوں کا خالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے توحید کا درس ہے اور یہ اصل درس ہے کہ اس میں اللہ پاک ذرہ برابر بھی کمزوری برداشت نہیں کرتے توحید کے مسئلے میں اللہ کے ہاں گنجائش نہیں ہے معافی کی اور جتنے بھی کسی سے جرم ہو جائیں وہ جیسے توبہ کرے گا معاف ہو جائیں گے بعض ذکر اذکار سے معاف ہو جاتے ہیں بازو سے معاف ہو جاتے ہیں بعض صدقے سے معاف ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی ذات و صفات میں بھی شرک اللہ برداشت نہیں کرتے یہاں پر بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جیسے مجوسیوں کا مطلب ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں وہ خیر کا رب ہے جو احمد ہے ان کا رب مجوسیوں کے دو خدا ہیں ایک جذبان جو خیر رب کہتے ہیں اور ایک جو شر رب ہے یعنی کہ گویا کے تقسیم ہو گئی وہ مشرقین مکہ والا نظام ہو گیا کہ حجاز کے ہر پہاڑ سے پتھر تراش کر کے لانا ہے اور اس کو اس اشرف المخلوق کے لیے معبود بنا دینا ہے یعنی حجاز کے لوگ مشرقین نے مکہ زمانہ اسلام سے پہلے انہوں نے اتنے جو بت سجائے تھے نا وہ حجاز میں جن حضرات نے حج کیا وہ مکہ پہاڑی پہاڑی پہاڑی پہاڑ ہے وہ پہاڑوں کے علاوہ کوئی نظام نہیں وہاں پر ہر پہاڑ سے پتھر لے کر آتے اور اس کو تراشتے اور انسانی اشرف المخلوق کے جھکنے کے لیے اس کو معبود بنا دیتے اور پھر اس کی تقسیم کی ہوئی تھی یہ نظر آنے والا ہے یہ بارش والا ہے یہ بچے دینے والا ہے یہ فلان والا ہے یہ فلان قرآن طرف دے رہا ہے تمام چیزوں کا خالق وہ اللہ ہی ہے یہ تقسیم نہیں ہے جو مجوسیوں کی ہے جو ہندوؤں کی ہے مشرقین مکہ کی ہے یا اور آتش پرست وغیرہ آپ سوچیں غور کریں یہ مشرق لوگ کتنے کم وقت ہیں کہ اللہ نے جس کائنات کو اس اشرف المخلوق کا خادم بنایا ہے دیکھو ستارے خادم ہیں چاند خادم ہے سورج خادم ہے بہار خادم ہے پانی خادم ہے آگ خادم ہے یہ ہر چیز خادم ہے گائے خادم ہے جانور خادم ہے نا اللہ نے جو کائنات کو خلق کلکم ما فی الارض جمیا وہ ذات وہ ہے کتنی بڑی محسن ہے تمہاری کہ جس نے پوری کائنات کو تمہارے خادم بنا دیا تمہارے نفع کے لیے بنا دیا چاند سورج ستارے ندی نالے پہاڑ یہ گائے بیل بکریاں یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے اس اشرف المخلوق کے لیے خاتم بنائے اور جب یہ شرک کرتا ہے انسان تو اس کی بگڑی الٹی دیکھو کیسے ہوئی کہ اس نے خاتم کو اپنا معبود بنا لیا تمہارے خادم تھے ان کو گھر بناؤ یہ گائے تمہارے خادم تھی کہ اس کا دودھ نکالو سما کرو تو گوشت کھاؤ خان سے اس کا لباس بناؤ وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں تو اس انسان نے کیا کیا اللہ کے برابر شریک ٹھہرایا جو اللہ نے خادم بنائے تھے ان کو یہ اپنا معبود بنا رہا ہے دیکھو نا جب انسان خراب ہو گیا نا تو اس کا نظریہ عقیدہ خراب ہو گیا اس لیے تو قرآن بار بار عقیدے کی تعمیر کی بات کرتا ہے عقیدے کی حفاظت کی بات قرآن کرتا ہے اس لیے عقیدہ خراب ہوا سب کچھ خراب ہو گیا اور پھر وہ خادم کو مخدوم بنانے لگ جاتا ہے بالکل الٹ ہو جاتا ہے نا مت ماری جاتی ہے قرآن اس ایپ سے بھی درس تو ہی دے رہا ہے الحمد للہ السماوات والارض اللہ وہ ہے جو تمام تعریفوں کا مستحق وہی ہے تعریف کرنے والے کا پیدا ہے جس نے زمین و آسمان سب کو پیدا کیا یہاں تقسیم نہیں ہے کہ آسمان کسی اور خدا نے پیدا کیا زمین کسی اور نے وجہ ظلمات نور اور ظلمات کو بھی پیدا کیا نور کو بھی پیدا کیا ظلمات سے مراد بہت ساری ظلمتیں کفر بھی ظلمت شرک بھی ظلمت بے اعتدالیاں بھی ظلمات بد اخلاقیاں بھی ظلمات یہ ساری چیزیں ظلمات ظلمات ظلمات تاریخیاں بہت ہیں ان تاریخیوں کو ختم کرنے کے لیے نور ایک ہے یہاں دیکھو ظلمات کا لفظ جمع لایا اور نور کا لفظ مفرد لایا کہ اس کائنات میں خلاف اسلام چیزیں ساری ظلمات ہیں اور ان ظلمات اور ان تاریخیوں کو مٹانے کے لیے وہ صرف پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے وہ سرات مستقیم ہے وہ اسرے حسن ہے وہ نور ایک ہے وہ ایک نور ان تمام ظلمات کے اوپر حاوی ہے یہاں بھی یہ بتانا چاہتے ہیں فرقہ صاللہ ایک مؤتصلہ گزرا ہے ابھی بھی اس کے ماننے والے لوگ اس طرح ہیں اس کے فرقہ صاللہ کے متضلہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خالق خیر تو اللہ ہے خالق شرف انسان خود ہے اس کو رد کیا نہیں دونوں چیزوں کا خالق اللہ ہے خالق خیر بھی خالق شر بھی ظلمات کا خالق بھی نور کا خالق بھی اور تو پھر انسان کے امتحان کے لیے دونوں راستے رکھے بہترین راستہ بھی دوسرا راستہ بھی اور بہترین راستے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ان کی تبلیغ کریں باقی بات انشاءاللہ شاء اللہ بات وہی تھی یہ سورہ انعام ہے اور اس کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف اور توحید سے کی ہے اس صورت کے اندر توحید کے اصول و قواعد بہت بیان ہوئے اور توحید و رسالت ایمان کا اہم رکن اہم حصہ ہے انسان کے ایمان میں اگر توحید صحیح ہے اور رسالت پر ایمان صحیح ہے تو وہ شخص کامیاب ہے اس میں پھر کہے کے کہ وہ بھی بتائے کہ وہ کیا کرتے تھے کس طریقے سے برابر تھے وہ تو کو شریک کراتے تھے کس طریقے سے کون کیا کرتا ہے اس صورت میں تفصیل کے ساتھ توحید کے قواعد و رسول بیان ہوئے ہیں سورہ انعام اس پر میں بات کر چکا تھا انعام کا نام اس صورت کا کیوں ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس صورت کے نزول کے وقت فرشتوں کی تقریباً ستر ہزار کی تعداد بطور اعزاز کے اس صورت کے نزول کے وقت میرے پاس جب نازل ہوئی صورت تو فرشتے نازل ہوئے ساتھ اس صورت کے احترام و اعزاز کی خاطر کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا زیادہ ذکر ہے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا کہ نیکیوں میں سب سے اہم نیکی توحید ہے اور برائیوں میں سب سے بری چیز اللہ کی ذات کے صفات میں شرک کرنا ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کا عقیدہ صحیح ہوگا تو اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی اللہ راضی ہو جائے گی الحمد للہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور تمام تعریفیں اسی ہی کی ہیں کوئی کرے یا نہ کرے کرنے سے اس کا اپنا فائدہ ہے نہ کرنے سے اپنا نقصان ہے لیکن تعریف کے مستحق ذات وہ صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وجہ ظلمات و نور اور پیدا بنایا تاریکیوں کو اور روشنی کو حالانکہ مشہور یہ ہے کہ آسمان بھی ساتھ ہیں زمین بھی ساتھ ہیں یہاں پر آسمانوں کو اسماوات کے لفظ کو جمع لایا اور الارض کے لفظ کو مفرد لایا ہے اس طریقے سے ظلمات کے لفظ کو جو ظلمت کی جمع ہے جمع لایا اور النور کے لفظ کو مفرد لایا ہے ایک تو ممکن ہے سجا کو برقرار رکھنا مقصود ہو کہ جیسے سماوات کو جمع لایا عرض مفرد لایا تو ظلمات کو جمع لایا نور مفرد لایا علماء تفسیر نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ زمین کا ساتھ ہونا آپس میں اتنا متفاوت نہیں ہے فرق نہیں ہے اس لیے قرآن مجید نے اکثر مقام پہ زمین کے لفظ کو مفرد لایا ہے اور سماوات آسمانوں میں فرق ہے لیکن زمین کے زیادہ ہونے کا بھی ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ اللہ پاک نے آسمانوں کو بنایا اور زمینوں کو بنایا اس چیز کو جمع کے ساتھ ہی دوسرے مقام پہ بیان کیا ہے خلق السماوات واللہ مثلہن اللہ اللہ جی خلق سب آسماوات یہاں لفظ سات کا سراہتا نہ گیا یہ سورہ طلاق ہے اٹھائیسواں پارہ فرمایا ومن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار فيها ابدا قد احسن الله له رزقا بہت خوبصورت اللہ جنتیوں کو رزق عطا کریں گے آگے فرمایا اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو سات آسمانوں کو پیدا کیا اور اسی طرح زمینوں کو بھی یعنی مثلهن جتنے آسمان پیدا کیے اتنی ہی زمینیں پیدا کی تو یہاں پر تو خیر لے کر آئے کہ زمین میں تفصیلی لیتے ہیں اتنا فرق نہیں تھا اب یہ ہیں کس طرح اس پر ایک تفصیلی بات ہے کہ آسمان و بر آسمان زمین کی تہ نیچے زمین یہ کس ترتیب پر ہے بہت اختلاف ہے اس میں کیونکہ سراہپن قرآن و حدیث نے ان کی جگہ بیان نہیں کی ہے الحمد للہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور روشنیوں کو بنایا ظلمات کو بنایا اور روشنی کو یہاں پر خلا کا لفظ استعمال کیا ہے آسمانوں اور زمین کے ساتھ کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا خلا قیافلوں نے ہوتے پیدا کرنا اللہ خالق ہے کہا جاتا ہے آپ کام موت کے اندر کہ اللہ پاک ہمارا خالق ہے خالق کا معنی بات پیدا کرنا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا آگے ظلمات اور نور کو بھی تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے لیکن اس کے لیے خلا کا خلاف استعمال نہیں کیا پر میں وجہ اللہ ظلمات اللہ نے بنایا تاریخیوں کو اور روشنیوں کو جا بنانے کے معنی میں خلاوں کے معنی میں بھی آتا ہے فرق یہ ہے آسمان اور زمین یہ مخلوق ہے یہ ہجوم رکھتی ہے جسم رکھتی ہے تو اس کے یعنی وہ ذات پر دلالت کرتے ہیں آسمان ایک چیز کا نام ہے ایک ذات ہے زمین بھی ایک ذات ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہیں تو جو مخلوق ہے جو شے پر دلالت کرتی ہے جو ذات ہے تو اس کے لیے خلا کا کلاب استعمال کیا یعنی وہ مخلوق اپنی جگہ پر ہے جب اللہ کا امر ہوگا تو پھر اس پر زبان آئے گا اور وہ ختم ہوگی لیکن جو ظلمات اور نور ہے یہ عوارض ہیں یہ ٹھوس جسم نہیں ہے یہ عوارض ہیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں ظلمات کا لفظ جمع لایا ہے کہ اس کے اندر سب بے دینیاں داخل ہیں بدعات بھی داخل ہیں رسم رواج بھی داخل ہیں جو بھی خلاف شرع چیز ہے اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر رہی ہے جو چیز بھی وہ ظلمات ہے وہ تاریخی ہے وہ اندھیرا ہے اور وہ مختلف ہیں متفرق ہیں متضاد ہیں ہر علاقے میں ہر جگہ میں نئی نئی جگہ نیا نیا رسم و رواج ہوتا ہے اس کو جمع لایا اس ظلمات کو تاریکیوں کو خلاف شرح امور کو دور کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ نور وہ نور ایک ہی ہے اور نور کیا ہے سرات مستقیم ہے وہ نور کیا ہے شریعت ہے وہ نور کیا ہے قرآن و حدیث ہے تو وہ نور ایک ہی ہے جو ان تمام ظلمات کو دور کر سکتا ہے اور وہ سراط مستقیم ہے قرآن مجید نے تیسرے بارے میں اس چیز کو بیان کیا ہے وہ کرسی کے بعد جو ایت آتی ہے اللہ ولی میرا ظلمات اللہ وہ ہے اللہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جنہوں نے ایمان لایا ہے ایمان والے اللہ کے ولی ہیں دوست ہیں اللہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالی لوگوں کو جو اللہ کے بن جاتے ہیں اللہ کی قریب آتے ہیں تو لوگوں کو تاریخیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے روشنی ایک ہے اور وہ سراج مستقیم ہے وہ اللہ کا رسول کا راستہ ہے وہ شریعت ہے تو تاریخیاں اسلام کے خلاف جتنی باتیں ہیں سب تاریخیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو پھر تاریخیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے تو روشنی ایک اسرات مستقیم میں جو بات بتا رہا ہوں خلق اور جالا کے لفظ کا فرق بنائی تو ساری چیزیں اللہ نے ہیں جو مفید ہیں انسان کے لیے وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہیں بات چیزیں بطور امتحان کے اللہ نے پیدا کی ہیں جو اس کے لیے مفید گزر ہیں اور ان کو حرام کرا دے دیا کہ یہ حرام ہے ان سے بچو ان کے قریب نہ جاؤ کوئی کھانے کے لحاظ سے چیزیں ہیں کوئی پہننے کے لحاظ سے چیزیں ہیں کوئی استعمال کے لحاظ سے چیزیں ہیں پیدا اسی نے کی یعنی خیر شر کا خالد اللہ ہی ہے یہاں دونوں میں فرق کیوں کیا ایک جگہ پہ خلا کا کلاب استعمال کیا کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو دوسری جگہ بھی خلق کا کلاب استعمال ہو سکتا تھا کہ خلا کا ظلمات و لوگ لیکن یہاں خلق کے بجائے جا کا لفظ استعمال ہوا ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ظلمات اور نور یہ عوارض ہیں آسمان اور زمین یہ ٹھوس جسم رکھنے والی چیز ہیں جس کو پیدا کیا گیا جو ٹھوس جسم والی چیز ہے جو شے ہے جو نظر آ رہی ہے اس کو خلا کا ستابی کیا اور وہ اپنے مقام پر مستقیم ہے تو ہے زمین اپنی جگہ پر ہے آسمان اپنی جگہ پر ہے ان کے ذمہ جو کام ان کا ستارے ہیں سورج ہیں جو کچھ ہے زمین جو ندی نالے وہ اپنے نظام میں ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتے کو کرنا چاہے بھی تو اللہ رب العزت کا جب امر ہوگا تو یہ ختم ہوں گے یہ خلا سے مخلوق جو پیدا کی ٹھوس جس سنبھالی اس کو تعبیر کیا وجہ ہے اندر اور بنایا تاریخیوں کو اور روشنی کو یہ تاریخیاں یہ روشنی یہ عوارش ہیں یہ آتی جاتی رہتی ہیں دیکھو نا ایک انسان اپنی ہسٹری کے اوپر نظر ڈالے تو کبھی وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا کبھی وہ فلمیں دیکھ رہا تھا کبھی وہ گانے سن رہا تھا کبھی وہ کیا کر رہا تھا کیا کر رہا تھا تو اس کے اوپر تاریخ کی آرس تھی جب وہ ہدایت کی طرف آیا نور کی طرف آیا تو اس کے دل میں تکو آیا پرہیزگاری گاری آئی توبہ کی توفیق ہوئی وغیرہ تو نیکی آنا شروع ہو گئی روشنی آنا شروع ہو گئی اور وہ تاریخی دور ہوتی گئی تو یہ تاریخی اور یہ روشنی انسانی محنت سے مجاہدے سے روشنی حاصل کرنا چاہے گا تو روشنی آئے گی تاریخی جو عوارض ہے وہ دور ہو جائے گی جب ہدایت سے دور ہوگا تاریخیوں کی طرف جائے گا تو وہ تاریکیاں اس کے قریب آئیں گی پھر روشنی دور ہوتی جائے گی تو روشنیاں روشنی اور تاریکیاں یہ عوارث اس لیے اس کو قرآن نے عربی زبان کے لفظ یا سے تعبیر کیا کہ اس نے بنایا تاریخیوں کو اور روشنی کو کہ یہ تاریکیاں آتی جاتی ہے موسم ہے نا یہ گرم یہ سر یہ فلاں یہ سب عوارض ہیں اور اصل آسمان اور زمین ہے انسان کا ہدایت پر آنا یہ بھی عارض ہے یعنی ہر وقت انسان کو یہ خطرہ رہنا چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہدایت سے کہیں دور نہ ہو جاؤں ہر ہر گھڑی انسان کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ وہ کہیں مستقیم سے ہٹ نہ جائے یہی بات ہے قرآن مجید نے جہاں نماز کی بات کی تو وہاں پر میں حافظ ہوں السلوات وسلح نماز نمازوں کی حفاظت کرو حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہو اس پر جو ثواب ملتا ہے جو سمرات اور انعام ملتے ہیں ان کو ان کی حفاظت کرو کہ باہر نکل کر ایسا گناہ نہ کرو کہ جو اس پر جو انعام ملا ہے وہ دور نہ ہو جائے تو نیکی خطرہ ہوتی ہے کہ وہ زائل ہو جائے اسی طرح تاریخی یہ, یہ بھی اس میں کبھی امید ہے کہ یہ دور ہو جائے گی تو جالت ظلمات و نور یہ آرس ہیں آرس کہ انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے ہدایت پر ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے یہی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ میں جو ہدایت پر ہوں یا نیکی کی جو توفیق دی ہے یہ آپ کا فضل ہے تو تعبیر کیا آسمان و زمین کو خلاقہ سے اور ظلمات اور نور کو تعبیر کیا سے کہ ظلمات اور نور یہ عوارض ہیں انسان کی محنت کے ساتھ یہ متعلق ہیں یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے تب ملتی ہے جب انسان نیکی کی طرف چلے توفیق کا کیا مطلب ہوتا ہے توفیق کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کان پکڑ کر سجدے کے اندر اللہ پاک گرا دے یہ توفیق ہے وہ کہتے ہیں جی سب کچھ ہے نماز تم خدا ہو تو کہتے ہیں تو ہاں کرنا بھی اللہ توفیق ہے توفیق کی تعریف یہ ہے کہ انسان کو ظاہری اسباب جب مہیا ہیں بس اس کو نیک کام پر توفیق ہے اب پکڑ کر تو اس کو نہیں لایا جائے گا زبردستی وہ تو جب رہے تھے راستے دکھا دیے اور اسباب ظاہر ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مفید چیزیں بھی پیدا کی مضر چیزیں بھی پیدا کی اور مضر چیزوں میں امتحان رکھ دیا کہ ان کے قریب نہ جانا ان کو نہیں کھانا ان کو استعمال نہیں کرنا یہ اتنا کرنا یہ حرام ہے یہ امتحان لگا دیا اور تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی اس کی حکمت سے خالی نہیں جو ہر روز فیصلہ ہو رہا ہے بڑے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ بھی اس کی حکمت سے باہر نہیں ہے انسان ناقص ہے بہت ساری باتوں کے تو حکمت سے کچھ کچھ باخبر ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے بہت سارے فیصلوں سے یہ بے خبر ہے اس کی حکمتوں کو جاننے والا نہیں اللہ رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کوئی کاٹ رہا تھا چیز تو اس کی انگلی کٹ گئی ساتھ تھوڑی سی تو وزیر نے کہا کہ اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہے بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ عجیب بے وقوف وزیر ہے میری انگلی کٹ گئی اس میں بھی کوئی حکمت ہے وزیر کو جیل میں ڈال دیا اور پھر کہیں سیر کے لیے نکلا علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ لگتے ہیں تو وہاں کہیں جنگلیوں کے پاس پہنچ گیا بھول گیا راستہ بادشاہ اور ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا وہاں طریقہ کار یہ تھا ان لوگوں کا وہ تو وہاں کو اس وقت کے قزا کو ہوں گے نا تو انہوں نے کہا کہ جو موٹا تازہ صحیح صحت مند پکڑا جاتا ہے تو اس کی وہ قربانی کرتے تھے وہ اپنے بڑے اس وقت کا جو ان کا کوئی پادری مادری جو بھی تھا اس کے پاس لے گئے یہ پکڑا ہوا بادشاہ پلا پوسا تھا نا آرام و راحت میں تھا وہ جب اس کو ذبح کرنے لگے تو وہ جو ان کا بڑا پادری شادری تھا اس نے کہا کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی اس کی انگلی کے اوپر تو زخم ہے تو اس کو رہا کر دیا کہ جاؤ اس کو اپنے علاقے میں چھوڑ دو بادشاہ جیسے آیا تو فوراً وزیر کو رہا کر کے واپس بلایا کہ بھائی تم نے صحیح کہا تھا کہ وہ جو انگلی کٹ گئی تھی نا اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت تھی انگلی کٹی ہوئی تھی کبھی تو میں بچ گیا ہوں پھر وزیر نے کہا کہ بات یہ بادشاہ سلامت میرا جیل میں جانا بھی اللہ کی حکمت تھی یہ کیوں بادشاہ نے کہا یہ کیسے کہا ہم تو اکثر دونوں اکٹھا سیر کرتے ہیں تو آپ کی تو انگلی کٹی ہوئی تھی آپ نے تو رہا ہو جانا تھا میری انگلی کوئی نہیں کٹی ہوئی تھی میں نے قربان ہو جانا تھا اس لیے میرا جیل جانا بھی اللہ کی حکمت آپ کی انگلی کٹنا بھی اللہ کی حکمت اللہ سمجھ رہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق لکم خلقکم من طین ثم قضا اجلا واجل مسمن عندہ ثم انتم تنظرون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورزين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم وہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا سم قضا اجلا پھر اس کے بعد اس نے مقرر کر دیا وقت مقرر یعنی مو وہ اجل مسمن ام اور اس کے پاس علم ہے وقت مقررہ کا سمان تم تم کرو پھر بھی تم شک کرتے رہتے ہو وہ اللہ فسماوات و فل اللہ وہ ہے جو ہر جگہ ہے آسمانوں میں بھی ہے زمین میں ہے یا سرکم و سر تم وہ تمہارے خفیہ رازوں کو بھی جانتا ہے تمہاری اعلانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے وہ یا علم تک سب اور جو تم کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے من من جو بھی نشانی معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے ظاہر کیا تو بس یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے تھے انکار کرنے والے تھے منہ پھیرنے والے تھے فطق زبو بالحق بس انہوں نے حق بات کی تقسیب کی ہے حق کی تقسیب کی ہے جب ان کے پاس آیا بس ہم قریب جان لیں گے ان تمام باتوں کو جن کے بارے میں یہ استحصا کر رہے ہیں وہ ساری ان کے سامنے آ جائیں گی کل کے سبق میں یہ بات ہوئی کہ اللہ رب العزت سب چیزوں کا خالق ہے تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے جو خالق ہے تمام چیزوں کا جس نے ہر چیز کو بنایا اسی کے قبضۂ قدرت میں سب کچھ ہے تو وہی عبادت کے لائق ہے یہ لوگ کافر اللہ کا شریف ٹھہراتے ہیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے آج کے سبق میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت تخلیق کا بیان کیا صفت قدرت کو بیان کیا صفت علم کو بیان کیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں اپنی صفات کو بتا کر اللہ تعالیٰ کی پہچان کا دنیا میں ذریعہ ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور صفات پر غور و فکر جب کرے گا انسان تو اس کو اللہ سمجھ میں آئے گا حقیقی اللہ کو اس دنیا میں دیکھنے کی صلاحیت انسان میں نہیں لا لطیف الخبیر تو اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی قدرت میں اللہ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں غور کرنے سے اللہ سمجھ میں آتا ہے فرمایا ہو فرما لذیف تین وہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اس کا اگر بالکل مخاطب اکبر دیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر روپے کی پھونکی ہے پھر اسی سے تمام سلسلہ نسل انسانی کا پھیلا ہے اور ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین کی ہر طرح کی خاصیت والی مٹی تھوڑی تھوڑی لے کے آ جاؤ ہر طرح کی مٹی پھر اس میں سے پتلا بنایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے اس بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق تو ہو گئی میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنا کے کو فی مجبور کی پھر اس کے اندر روح پھونکی یعنی اس کو انسان بنا دیا آدم علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مختلف جگہوں سے جو ہر طرح کے خوبی خامی والی مٹی دی گئی تھی جس سے آدم علیہ السلام کے جیسا کو بنایا ہے اسی وجہ سے انسانیت میں بھی مختلف طرح کے لوگ ہیں کوئی نرم مزاج ہیں کوئی سخت مزاج ہیں کوئی رنگ کے لحاظ سے کوئی لمبا لے کو مضبوط کو کمزور کو کیسے کو کیسے اس لیے کہ وہ جو آٹا بن گیا تھا جس مٹی کا اس میں مختلف طرح کی مٹی تھی اس لیے مختلف طرح سے قومیں ہیں مختلف طرح کے مزاج ہیں آپ دیکھیں نا کسی بندے کو آپ بات سمجھانا چاہیں آپ ابھی بات آتی کر رہے ہوں گے تو اگلا سمجھ جائے گا کہ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آ گئی بس اتنے کافی ہے اور کسی کو آپ صبح سے شام نہیں کئی دن لگا دیں دلیر بھی دیتے رہیں نہیں سمجھ میں آ گئی وہ مربتی کے نظام کرتا ہے تو فرمایا وجی خبر کو اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے یہ تو اس کی پہلی تفسیر ہے جو آپ کے سامنے بیان کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہر انسان کا جو مرکز نسلی ہے وہ نطفہ ہے جس سے وہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ نطفہ انسان میں جو طاقت کی ایک ترتیب ہے وہ خوراک سے آتا ہے غذا سے آتا ہے اور وہ خوراک اور غذا کا تعلق مٹی سے ہے تو اصل ماخذ جو ہے وہ تو مٹی ہے اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ پر یہ ایک دلیل برہان ہے کہ مٹی کیا چیز ہے پھر اس کے اندر کیسے غلہ بنا پھر اس گلے کی خوراک بنی پھر وہ کیسا کیا نقصہ بنا کہ اس کے آلات ایسے کہ وہ یوں ناپاک ہے یوں غسل فرض ہے یوں کپڑا ناپاک ہے یہ کپڑا ناپاک ہے نا کس مراحل سے وہ آ رہا ہے کہ تدریجن اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرت کاملہ دکھا رہے ہیں کہ اس لطف ناپاک سے ایک کتنا عجیب انسان بنا دیا الگ الگ الگ انسان کہ احسن تقویم کہ میں نے انسان کو ایک بہترین سانچے سے ڈھال کے نکالا ہے جس چیز کو جدھر ہونا مناسب تھا اس کو اللہ پاک نے ادھر ہی رکھا ہے تو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مٹی کیا چیز ہے ایک حقیر چیز ہے پھر اس میں غلے کا نکلنا پھر کھانا پھر لطف ناپاک کرنا پھر ایک انسان وجود میں کس طریقے سے آ گیا اس کا ماخذ کیا لطفے ناپاک اور اس کا نظر کیا غلط غلط نظر انسان کی احسن تقویم ایک بہترین چیز پیدا کر دی تو اس پہ غور کرے کہ ایک کون ہے جو اس کو ان مراحل سے گزار کر پیدا کر رہا ہے تو وہ انسان جو سلیم الفطرت ہے اسے اپنا معبود سمجھ میں آ جائے گا کہ عبادت کی رائے پھر وہی ذات ہے جو اتنے مراحل سے اتنی ناکارہ چیز سے اتنی عمدہ چیز بنا دیتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی ترتیب میں ولقت خلقنا الانسان من صلصال من حمئ مسنون کھم کھمانے والی وہ کیچڑ جو بن جاتا ہے سیلاب آتا ہے نا سائڈوں میں وہ پھر سیلاب پیچھے واپس چلا جاتا ہے پیچھے سرخ رنگ کا وہ ایک مادہ مٹی کا وہ چھوڑ جاتا ہے پھر جب اس پر دھوپ پڑتی ہے تو وہ پاپڑ سے بند یوں پھٹتا ہے پھر اوپر سے بندہ چلے تو ایسے ٹک ٹک ٹک کر کے وہ سارے پاپڑ سے ٹوٹ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں من وہ گلی ہوئی بدبودار جو سوکھنے کے بعد کر کے ٹوٹ جاتی ہے اس سے آدم کو بنایا تمہارا اگر دوسری تفصیل لی جائے کس طریقے سے غلے کو اور پھر کیسے انسان کو پیدا کیا تو ان مرحلوں سے جو انسان پیدا ہوا سے اس انسان کو اپنا خالق سمجھنا چاہیے جب خالق سمجھ میں آئے تو وہی پھر عبادت کے لائق ہے اس کے ساتھ کوئی ساتھ میں نہ اس کے سفات میں کوئی شریک ہے پھر وہ جانتا ہے کہ اس کو کب واپس لے لینا ہے یہ مٹی سے بنا روح اس کی اللہ کے امر سے وہ بیان کیا تو یہ روح ہو امر تھا بھی اس جسم جو مٹی سے بنا اس کے اندر جو روح وہ اللہ کا امر ہے وہ فرشتے وہ جو کہ ادھر سے آئی ہیں فرشتے نکال کے ادھر لے جاتے ہیں اب وہ روح نیک ہے تو وہ علی جین میں جائے گی روح بد ہے کہ اس کے اعمال کے لحاظ سے وہ بیکار ہو گئی تو اسے جین میں ڈال دی جائے گی تو بات یہ کہ اجل کب اس پر موت کے فیصلے ہونے ہیں وہ اللہ جانتا ہے انسان کی ابتدا تو یہ ہے کہ مٹی سے یہ مچھلا نباب سے یہ بنا انسان کی انتہا وہ ایک انتہا دو طرح کی ہے ایک انتہا اس کی ہے جس کو بیان کیا قرآن نے سم مزا اجلا پھر اللہ جانتا ہے اس کی موت کے وقت کو یہ پہلی کزا ہے انسان کی موت ایک اس کی انتہا ہے ایک بڑی انتہا ہے جس کو قیامت کہتے ہیں اس کو بیان کیا اجر مسمن قیامت جو سارا کچھ ختم ہو جائے گا تو اس کا بھی اللہ کے پاس ہے لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں دیکھو اگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا کاریگر یہ ہے تو یہی کاریگر یہ جو دوسری چیز بنا رہا ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر اس جو سمجھ میں آ رہی ہے اس سے دوسری چیز کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا بھی وہی خالق ہے دیکھو اللہ نے بیان کیا کہ موت کا جو وقت ہے وہ مجھے ایک ہے اجازا اجر اللہ کہ ایک اجل آئے گی اور پتہ نہیں کب آنی ہے بچپن میں بڑھاپے میں جوانی میں یہ فوت ہو جائے گا اور ہو رہا ہے سب کے سامنے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میری موت کب ہے اچھا یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے ہمارے سامنے جنازے ہم اپنے رہے رہے رہے ہیں ہیں ہیں پڑھا دفن کر لیکن قیامت کا انکار ہو رہا ہے کہ قیامت نہیں آنی ہے یہ فلاں فلاں ہے ہے تو جب موت سامنے آ رہی ہے وہ بھی اللہ کا اعلان ہے کہ مجھے پتا ہے جس پر جب موت آنی ہے وہ آ رہی ہے تو آج لمب مسمن اسی طریقے سے قیامت بھی آئے گی ہر آتا ہے مم مات فقد قامت قیامت ہو جو شخص فوت ہو گیا نا اس کی قیامت سبرا تو ہو گئی نا اس کے پاس اب قیامت سبرا جب آئے گی تو وہ قبروں سے بھی اٹھ جائیں گے اس کے بعد جزل ہوں گے وہ مار بھی دیے جائیں گے تو سم قضا اجلا میں موت کو بیان کیا وہ اجل مسمن ان دبوں نے قیامت کو بیان کیا اب رہی یہ بات کہ موت کو یہ مخفی کیوں رکھا گیا ہے جن یعنی جن انسان کو نہیں دیا گیا کب آئے گی موت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے اگر انسان کی موت کا حقیقی علم کہ فلاں سن دو ہزار پندرہ میں فلانی تاریخ میں فلانے کی بہت ہے فلانے کی یہ سارا نظام ہستی ایسے ہی پڑا رہتا سارے چپ کر کے بیٹھے آج تو چار دن رہ گئے ہیں آج دو سال میرے تو موت کے رہ گئے ہیں کچھ بھی نہ ہونا تھا یہ نظام ہستی جو چل رہا ہے موت کے نظام پیغام کو اللہ نے مخفی رکھا ہے اس میں حکمت ہے بس انسان لگا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں لگا آپ یقین کریں اس پیغام کو اللہ نے جو مخفی رکھا اور اس پہ اتنی حکمت ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے اسی سال کا پورا بھی اتنی بڑی امیدیں لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنا پروگرام بنا رہا ہے حالانکہ اس کے بعد تو اس کی امیدیں بچ جانی چاہیے تو نظام تو ختم ہو رہا ہے لیکن اسے اپنی موت کا پتہ نہیں ہے نا بس اس کے مطابق وہ لگا ہوا ہے ہاں ہمیں پتہ بھی ہے موت کا اور وہ کس طریقے سے پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد آگے پیچھے پڑوس ہر ساتھی اپنے محلے میں جہاں وہ رہتا ہے نا اپنے محلے میں غور کرے تو اس کو اپنی یاد میں قریب قریب کے لحاظ سے بہت ساری فوجیاں سمجھ میں آ جائیں گی ہاں فلانے گھر سے بھی فلانا بہت ہو گیا پرانے محلے سے بھی فلانا ہو گیا ہمارے گھر سے بھی فلانا ہو گیا یہ یہ ساری موت جو ہو چکی ہے جن پر یہ موت کا پیغام ہمیں بھی دیا جا رہا ہے اسی طریقے سے یہ بھی ہو جانا ہے ایک تو یقینی موت کا وقت پتہ نہیں اس میں اللہ کی حکمت ہے اور دوسری بات کہ موت ہمیں معلوم ہے کہ سب پر سب پر آ رہی ہے بادشاہوں پر آ رہی ہے گزرا پر آ رہی ہے غریبوں پر آ رہی ہے امیروں پر آ رہی ہے ڈاکٹروں پر آ رہی ہے بڑے بڑے صحت مند پہلوانوں پر آ رہی ہے تو ہمارے اندر کیا خوبی ہے کہ ہمارے اوپر موت نہیں آئے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 فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وہ اللہ وہ ہے جو ہر جگہ ہے آسمانوں میں زمین میں وہ جانتا ہے تمہارے عیدوں کو تمہارے ظاہر کو اور تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے جو تم کمائی کرتے ہو من من آیت آیات کماتی اللہ کا مضیب جو بھی نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس نشانی پیش کی بس یہ اس سے اعراض کرنے والے تھے لما جاءہم جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے اس کی تقسیم کی حق سے مراد شریعت ہے قرآن مجید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب ان کے سامنے حق آ گیا انہوں نے انکار کیا فصل جن باتوں کی یہ استضا کرتے تھے وہ وہ باتیں ہم قریب اپنے سامنے دیکھ لیں گے قیامت کی بات حساب کی بات پل سراغ کی بات میزان کی بات منکر نکیر سوال و جواب کی بات جو بھی غیبی بات یعنی پوشیدہ بات جو ایمان بالغیب ہے وہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے ہیں ان کو تو یہ مذاق بناتے تھے تو ان قریب وہ باتیں ساری سامنے آ جائیں گی کہ قضا اچلن سے مراد موت ہے اجل مسمن سے مراد قیامت ہے ایک انسان کی موت ہے حدیث میں جیسے بیان ہوا کہ کا فقط کامت قیامت ہو اس کا تو حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا بڑا حساب اس وقت ہوگا یہ جو موت کی بات ہے یہ پہلے سے ہی فرشتوں کو الرٹ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں کی موت فلاں دن فلاں کی موت فلاں دن فلاں تاریخ کو جو فرشتے موت پر مقرر ہیں اگر اسرائیل علیہ السلام ان کے ماتحت بھی لاتعداد فرشتے کام کرتے ہیں تو جن جن کی جس جس جگہ جیسے موت ہے وہ پہلے سے ہی ان کو بتا دی جاتی ہے وہ بھائی دے دی جاتی ہے یہی وجہ ہے آپ حضرات نے واقعہ سنا پڑا ہوگا کہ بعض انبیاء علیہ مسلاط وسلام کی جب فرشتوں کے ساتھ دوستی ہو جاتی تھی تو وہ ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ ہماری موت کس وقت ہے کس جگہ ہے کس تاریخ ہے وہ چنانچہ اس ترتیب پر وہ بتا بھی دیتے تھے یعنی موت کب آئے گی کہاں آئے گی کیسے آئے گی اللہ کے علم میں ہے لیکن اللہ یہ حکم فرشتوں کو سونپ دیتے ہیں پھر فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں اس کا ٹائم کا ایک حدیث میں جناب نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر روز موت کے فرشتے ہر انسان کو کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فلاں دن نمبر ہے اس کا فلاں دن یعنی فرشتے لا تعداد ہیں اور ان کے لیے سفر کے واسطے بھی یہ کوئی اشارہ تو یہ فلان تو اس طرح کی بات ہے وہ تو ہوا کی طرح نورانی مخلوق ہے ہر انسان کو حتیٰ کے بعض دفعہ بعض فرشتے کے جملہ بھی بولتے ہیں کہ یہ ہنستے ہیں کہ یہ بندہ کیا تدبیر کر رہا ہے کیا پروگرام بنا رہا ہے یہ تو کل اس نے یہاں سے رخصت ہو جانا ہے اور یہ کتنے بڑے مشورہ اور پروگرام بنا رہا ہے یہ ہے سم مزہ اجلا تو اجل مسمن بہو قیامت کا بالفعل وقوع صرف اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے اب تک بھی وہ فرشتوں کے حوالے نہیں کیا گیا اس وقت کہیں یعنی قریب میں جب اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ آپ سور پھونکیں تب ہوگا فرشتوں میں سب سے بڑے چار یہ فرشتے ہیں پھر چاروں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ مشہور حدیث جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے پیارے لباس سفید لباس میں آ کے سوال و جواب کیا تھا اس میں انہوں نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ مقسہ قیامت کب واقعہ ہوگی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا مل مسکور عالم میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا جس طرح آپ کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی ایسے مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہچانا ہوا تھا نا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے صحابہ نے نہیں پہچانا تھا رضی اللہ عنہ بات سن مان تم تو لوگ پھر بھی شک کرتے ہیں بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے قبضے میں ہے موت اور اللہ کے قبضے میں ہے جہاں دونوں برحق ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی تو دوسرے کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتی ہے اللہ نے فرمایا کہ موت پر آتے ہیں موت آئے گی اور آ رہی ہے ہم سامنے دیکھ رہے ہیں ہر روز دیکھ رہے ہیں جب موت پر حق ہونے پر ہمارا یقین ہو گیا ہے ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں تو ایک چیز جو ابھی ہم نے نہیں دیکھی وہ قیامت اس پر بھی یقین ہو جانا چاہیے کیونکہ دونوں چیزیں بیان کی نا اللہ قبضے میں ہے کسی کی موت کہاں ہے کب ہے کس طرح ہے جوانی میں ہے بڑھاپے میں ہے کس حالت میں ہے شہادت کی ہے ایمان کے ساتھ ہے کس طرح ہے اللہ علم میں ہے اور ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو دیکھ کر جو نہ دیکھی ہوئی چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس سے بہت سبق حاصل ہوتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا جوہر واحد مرتب ایک مقام پہ فرمایا نا کہ المؤمن گر کریم مومن بھولا بھالا ہوتا ہے اس کو چلاکیاں فراڈیاں منافقتیں چبلوسیں فلاں یہ پروگرام نہیں آتے اس کے پاس اپنا ہی وقت نہیں ابھی زور پڑی ہوئی کر کے کام رہتے ہیں فلان پھر اثر کا پروگرام پھر کوئی کھانے پینے بچوں کا نظام اس کے پاس کدھر کام ہے کہ ادھر منافقت ادھر منافرت ادھر ادھر کی اٹھا ادھر کا مال گر گون کریم مومن وہ ہوتا ہے جلدی اعتماد میں آ جاتا ہے جیسے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا چلتے پھرتے جب یہ وزیر وغیرہ کوئی بات کریں کہ یہ ہو رہا ہے اسلام کا یہ ہو رہا ہے سب سے پہلے اس ان کے جملے میں دھوکے میں آنے والے علماء ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ تو اچھا اب یہ تو ہونے والا ہے بس یہ ہونے والے ہونے وہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے منافقت ہوتی ہے کو دیکھ کر بات سمجھ میں آتی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن غرم کریم اور دوسرے مقام پہ فرمایا لا المؤمن من جہر واحد مرتی ایک دفعہ دھوکہ کھا کر دوبارہ اسی جگہ سے سمجھدار مومن دھوکہ نہیں کھاتا پھر سمجھنا چاہیے ایک ایک سراغ سے دو مرتبہ لفظی ترجمہ ہے نہیں دسا جائے گا آئندہ خیال کرے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیوں ہوا ہے تو پھر یہ سمجھے کہ میں ایسا نہ کروں یہ یہ اس اس کی سمجھداری میں فراست ہونی چاہیے تو کیا موت کا ہر روز دیکھ کر یہ سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ قیامت بھی برحق ہے اس میں وہ ہونا ہے واقعہ اللہ قیامت اور کیوں علامات بڑی اور اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ بہت مشکلات ہیں اس کے لیے قریب قریب نظام پہنچ چکا ہے جو کفر کے پاس اور شر کے رسیاں ہیں اور وہ کوئی کیا دکھا رہا ہے کوئی کیا دکھا رہا ہے کوئی نوٹوں کے ڈھیر دکھا رہا ہے کوئی کس طریقے سے حملے کر رہا ہے اور مومن جو درمیانہ درجے کا کمزور ہے وہ اپنے ایمان اسلام اور اس طرف سے مایوسی مایوسی کا شکار ہو رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے پاس کیا ہے اللہ سب اللہ اسلام کے پاس کیا ہے مسلمانوں کے پاس کیا ہے شریعت کے پاس کیا ہے سب کچھ تو ان کے پاس یہ ہے اس لیے وہ ان مایوسیوں کی باتوں میں اس طرح کے ذوق میں چلا گیا کہ اس نے اپنا ایمان نہیں بنایا اچھی مجلس اختیار نہیں کی اسلام کو پڑھا نہیں ہے کہ ایمان والوں پر تو اتنے بڑے بڑے آسمائے مسائل مسائل آزمائشیں یوں آتی رہی ہیں اور آتی رہتی ہیں تو بات یہ کہ حالات کو دیکھ کر سمجھنا جب موت ہر روز سامنے آ رہی ہے تو پھر اس کو قیامت پر بھی یقین ہو جانا چاہیے اور قرب قیامت والی نشانیوں سے اللہ محفوظ فرمائے کہ وہ جان وہ ایک جادو کی شکل ہوگی بارش برس گئی بارش برس گئی یوں ہو گیا مر گئے یوں زندہ ہو گئے امتحان ہوگا اور اس امتحان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ اللہ باغ سے اللہ فتن دجال وغیرہ تمام فطروں سے جناب نے بنا مانگی کہ مقصد ہمیں سمجھانا ہے کہ ان فطروں سے پناہ مانگنی ہے کہ ان امتحانوں میں ان آزمائشوں میں خطرہ ہے کہ ایمان والا کہیں فیل نہ ہو جائے ناکام نہ ہو جائے اللہ نے روح کی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک چیز کو دیکھ کر اس سے دوسرے کو سبق لینا چاہیے لکھتے ہیں ان کا عجیب نظام ہے بات کو سمجھانے کا آپ کبھی مصنوعی شریف پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ شیر اور بھیڑیا اور ڈومڑی یہ تینوں شکار کو نکلے جنگل کے لیے علامہ لکھتے ہیں تو ایک بیل شکار کیا جنگلی اور ایک ہرن اور ایک خرگوش تو رکھ دیا سامنے شیر نے مشورہ دیا سب سے پہلے بھیڑیا سے کہ کیا کرنا چاہیے تقسیم کیسے کریں اس کو یہ تین جو چیزیں ہم نے شکار کی ہیں تو بھیڑیے نے کہا کہ عرت ایسا ہے کہ چھوٹا سا خرگوش ہے یہ لومڑی کو دے دیتے ہیں ہرن مجھے دے دیں میرے لیے ہو جائے اور بیل بڑا ہے آپ بھی بڑے بادشاہ سلامت ہیں زیادہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بادشاہ سلامت کو تو یہ بیل آپ لے لیں اس نے کہا بدتمیز آدمی تجھے بادشاہ کے سامنے بولنے کی ضرورت کیسے ہوئی ہے تو بادشاہ کے سامنے تو خوشامد کرنی ہوتی ہے سلوٹ کرنے ہوتے ہیں وہاں تو اس طرح کی بات نہیں ہوتی بس مارا اس کو پنجا اور بھیڑیے کو مار دیا شیر نے پھر اس سے پوچھا لوگڑی سے کہ بتاؤ مشورہ کیا ہے یہ جو خرگوش اور ہرن اور بیل ہم نے شکار کیا ہے اس کی تقسیم کیسے کریں تو لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت خرگوش نرم سا گوشت ہوتا ہے یہ جناب کا ناشتہ ہو جائے اور ہرن جو ہے یہ جناب کا دوپہر کا کھانا ہو جائے اور جو بیل شکار کیا ہے یہ جناب کا رات کا کھانا ہو جائے تو شیر نے کہا کہ تمہارے لیے کیا ہوگا تم اس طریقے سے کیسے مشورہ دے رہی ہو سمجھداری کا وغیرہ تو اس نے کہا کہ مجھے بھیڑیا نے سمجھا دیا ہے کہ مشورہ یوں لینا ہے شیر ہنسا اور پھر وہ کہا کہ چلو تم کھاؤ اور یہ پر بات یہ ہے ہر روز کی موت دیکھ کر انسان کو سبق لینا ہے کہ کیا مدبی واقعہ ہونے والی ہے اور اس میں حساب و کتاب ہوگا اللہ کے سامنے حاضری ہوگی کل سرات ہوگا ایک ایک پیسے کا حساب ہے حدیث میں جناب نبی اقاد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہر کے قریب رہنے والا شخص وہ تو لہر دیتی جا رہی ہے اس میں بھی اگر وضو بنا رہا ہے اور اسراف کر رہا ہے تو اس کا بھی اس کی بھی پوچھو گی سمجھانا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا سوال و جواب اللہ تعالیٰ حساب یسیر سب کو نصیب فرمائے تو یہاں ایمان والو جس ہستی پہ تمہارا ایمان ہے وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے وہ آسمانوں میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے یا عالم و سر رکھوں گا جہاں رکھوں تمہارے قبول جو بھیج کوئی رازداری اس سے بھی باخبر ہے ظاہر احوال سے بھی باخبر اور جو تم کرتے رہتے ہو وہ سب جانتا ہے حقیقی ایمان ہے اخلاق حسنا ہے منافقت ہے خوشو و خزو ہے اللہ کی رضا ہے آجزی ہے تکبر ہے منافرت ہے منافقت ہے یہ تمام سے حلال کما رہے ہو حرام کما رہے ہو ظلم کر رہے ہو رشوت دے رہے ہو کیا کر رہے ہو تک سے بول وہ سب جانتا ہے اور پھر حساب ہے ہماتات فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی پیش کرتے تھے اس وقت کے ان بد وقتوں کے سامنے مشرقی نے مکہ کی بات کی تو وہ اعراض کرتے تھے نہیں یہ برحق نہیں یہ یہ نہیں صحیح یہ اس طرح نہیں ہے یہ بھی جھوٹ ہے الحاظ اللہ جب کلام اثر کرنے لگی اللہ علوم آسمان یا قرآن مجید تو کہنے لگے یہ جادو والا کلام ہے الحاظ اللہ جب صاحب کرام قریب آنے لگے تو جی ان پر جادو ہو رہا ہے بلا ہو رہا ہے اللہ یہ کہ جن پا جن روحوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازنا تھا وہ نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے ہر دکھ سکھ میں شریک ہو گئے ہر دکھ برداشت کرنے والے بن گئے ساری دنیا کی نعمتیں جب آئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ کہیں ہمیں نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا تو وہ نیک روئے تھیں جو نبی کے قریب آ گئی آپ لوگوں کی روحیں بھی نیک ہیں اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت نصیب کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے بس اتنا کافی نہیں اس کے میں آگے ترقی کرنی ہے بالحق لما جب ان کے سامنے حق واضح ہو کے آیا انکار کرنے لگے نبی کی شان خود ہاتھ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اصحاب شیر نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا معجزہ دنیا ہستی کے لیے انبیاء علیہ مسلاط وسلام کا وجود سعود ہوتا ہے تو سب سے اونچے نبی سب سے اونچا معجزہ اس وقت کے لوگوں کے سامنے تھا جو مان گئے کامیاب ہو گئے جنہوں نے اعراض کیا وہ بلا وہ جہل بن گئے فسو بیاتی امبا ماکان و بھی یستازیون یہ لوگ مشرقین مکہ جب آپ کے داریاں فرقہ ضالہ یا آج کل کے لوگ ماتا پرست والے جو مذاق بنا نمک اس طرح کی رہائش کہ اس طرح کی ہم نے تمہیں نہیں دی اور ہم آسمانوں سے ان کے اوپر موقع و موقع تسلسل کے ساتھ بارشیں برساتے رہتے تھے وجہ النہار انہار بن تحت اور ہم نے نہریں جاری کر رکھی تھیں ان کے باغات کے نیچے سے وہ لکھنا ہوں بے جنوب ایسے مکینوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا وہ ان شنا ممباد کرنن خرید اور پھر ان کے بعد دوسری قوموں کو ان کے اندر ان کی جگہوں میں آباد کر دیا ہے بات ہو رہی تھی کل کے سبب میں کہ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے تقزیب کی ہے چٹلایا ہے یعنی شریعت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا ایسا کرو شریعت کو حق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹلایا ہے حق کا انکار کیا ہے سرکشی کی ہے یہ اللہ کی زمین ہے ہر طرح کی نعمتیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال کر رہے تھے تو اللہ پاک کے حکم کو ماننا تھا لیکن انہوں نے تقسیم کی اور پھر وہ ہم قریب دیکھ لیں گے اس تقسیب کا جو ان کو وبال پہنچے گا یہ تو مشرقین مکہ کی بات ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ تقسیم کرنا گناہ کرنا سرکشی کرنا بغاوت کرنا غداری کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس جرم کی وجہ سے پہلے قوموں پر بھی عذاب آئے تو تم بھی یہ جرم کر رہے ہو کہ حق بات کی تقسیم کر رہے ہو نبی کی بات کو نہیں مان رہے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اوپر بھی اس طرح کا عذاب آ جائے انہوں نے سادتہ کے واقعات کو قرآن نے جو بیان کیا ہے مقصد اس سے عبرت ہے کہ جس طرح ان کے اندر گناہ تھے تمہارے اندر نہیں ہونے چاہیے کہ جس طرح ان پر عذاب آیا کہیں تمہارے اوپر ایسا عذاب نہ جائے یہ بھی اللہ کا فضل ہے کسی واقعے کو اس نیت کے ساتھ بیان کرنا کہ تاکہ سننے والوں کو اس سے کچھ نصیحت اور عبرت حاصل ہو جائے تو یہ صحیح ہے ہاں نصیحت وہ واقعہ ویسی دلچسپی کے طور پر نہ ہو تفریح کے لیے نہ ہو ماضی کی تاریخ پڑھنے سے انسان اپنے اندر کوئی خوبی پیدا کرے خامی کو دور کرے اس تاریخ سے کوئی سبق حاصل کرے تو وہ ثواب ہے صحیح چیز ہے لیکن ہمارے ہاں تو آپ ماحول یہ ہو چکا ہے نا کہ سابقہ ماضی کی تاریخ کو بس ایسے تفریح کے طور پر پڑھا جاتا ہے کہ فلانی ایک تاریخ تھی فلانی قوم تھی فلاں کا مقابلہ ہوا یوں چنگیز تھا یوں فلاں تھا ہلاک ہو گیا کوئی فاتح ہو گیا کوئی کیا تفریح کے طور پر دل بہلانے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے یا بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی تو سونے سے پہلے تاریخ کی ناول کی کتابیں پڑھنے لگ جاتے ہیں وہ نیند کی دوائی سمجھ کر اس کو پڑھتے ہیں تو جب نیت پڑھنے کی نصیحت حاصل کرنا ہو عبرت حاصل کرنا ہو تو پھر اس پڑھنے سے عبرت اور نصیحت ملے گی جب اس سے ویسی تفریح ہو وقت گزارنا ہو دل بہلانا ہو مطلب نیند کے لیے اس کو رکھا ہوا ہو تو پھر اس سے انقلاب نہیں آتا تبدیلی نہیں آتی تعمیر نہیں بنتی وہ جو خرابیاں ہیں وہ دور کرنے کی فکر نہیں پیدا ہوتی کہ نیت غلط ہے جب نیت اسلام ہوگی کی اس سے پیدا ہو اللہ رب العزت اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں مختلف طرح کے دلائل کے ساتھ سمجھاتے ہیں اور وہ مختلف دلائل اس لیے دیتے ہیں کہ ممکن ہے یہ جو گروہ ہے اذہان یہ جو ذہن ہے یہ اس اس طرح کی دلیلوں سے سمجھ جائیں یہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی دلیلوں سے سمجھ جائیں مثلا کسی مقام پہ قرآن مجید تنزیلی دلائل بیان کرتا ہے تنزیل کہتے ہیں عظوم کو یعنی وہی کے علوم بیان کر رہا ہے جیسے مسائل آ رہے ہیں حکام آ رہے ہیں بہت سارے اذان اس سے بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہی ہے حکم ہے انبیاء پر نازل ہوتی ہے اور اصلاح ہو رہی ہے کہیں مقام پہ قرآن مجید تکوینی دلائل بیان کرتا ہے تکوینی نظام یہ ہے کسی کو کیا پتا ہے کہ بارش کب ہونے والی ہے فلاں کیا ہونے والا ہے اس طرف کیا بننے والا ہے یہ کیا ہونے والا ہے یہ اللہ بتاتے ہیں فلانا یہ ہوا تھا اس وقت واقع یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام یوں گئے خضر علیہ السلام نے یوں سبق دیا یہ تکوینی نظام جو کسی کے علم میں نہیں اللہ تعالیٰ منتشر کر دیتے ہیں کسی پر الحام کی شکل میں کسی پر اس طرح جیسے خضر علیہ السلام کا واقعہ بعض لوگ اس سے سمجھ جاتے ہیں بعض لوگوں کے ذہن اس مقام پہ نہیں ہوتے وہ کم درجے کے ذہن ہیں تو تخلیقی دلائل سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں جیسے کل کے سبق میں آ گیا وہ اللہ جی خدا کا کم منتی سم سن کرا کہ دور دراز سفر کر کے اس کو فرصت نہیں ہے اپنی تخلیق میں غور کر لے کہ کس طرح وجود میں آ گیا ہے سوائے کسی طاقت کے وجود میں نہیں آ سکتا اور یہ طاقت اللہ رب العزت کی کار فرما ہے اور کوئی انسان اس طرح انسان نہیں بنا سکتا پیدا نہیں کر سکتا یہ تفریح کی طرح ہے بعض امور میں تشریح دلائل ہوتے ہیں تشریح اصل میں تکوینی نظام کے مقابل میں ہوتا ہے تکوینی نظام میں وہ رجال ہوتے ہیں جن کے حوالے کچھ نظام ہو جاتا ہے کچھ باتیں بتا دی جاتی ہیں بارش سے متعلق بھی بتا دی جاتی ہے کچھ اور نظام سے متعلق بھی بتا دی جاتی ہے یہ ایک مستقبل لمبا موضوع ہے کہ تقوینی نظام کیا ہوتا ہے رجال اللہ کیا ہوتے ہیں اولیاء اللہ کیا ہیں غوث اس کیا ہیں یہ ایک مستقل بات ہے اس پر تو تشریح وہ ہوتا ہے جو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان کو انسانیت سکھائی ہے اٹھنا بیٹھنا سکھایا ہے غسل وضو سکھایا ہے منہ دھونا سکھایا ہے کپڑے پہننا سکھایا ہے جوتی پہننا سکھایا یہ تشریح امور ظاہری امور کو تشریح امور کہتے ہیں اس سے بھی بعض لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار یہ عجیب مذہب ہے کہ جس میں باریک سے باریک بات بھی نہیں رہی ہوتی یعنی باریک بات کے دوسرے مفہوم میں یوں سمجھیں کہ جس بات کی اتنی ضرورت نہیں تھی بتانے کی اس بات کو بھی شریعت نے بتایا ہے بڑی بات تو ضرور میں ہی بتائی آپ دیکھو کسی مذہب میں کوئی تعلیم نہیں ہے مردے کے متعلق فوت ہو جائے تو کیا کرنا ہے یہاں ایک ایک ایک ایک پہلو پر ایک ایک منٹ میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے یوں بیمار ہو رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ فرشتے آ رہے ہیں موت کے وہ روح نکلنے لگی ہے تو آپ یوں پڑھنا شروع کر دیں پھر اس کو یوں لٹائیں پھر اس کی یوں آنکھیں بند کریں پھر یوں پٹی لگائیں پھر نہلانے کا طریقہ پھر کا طریقہ پھر جی نماز کا طریقہ پھر اس کے بعد قبر میں اتارنے کا طریقہ پھر آرام سے یوں کرنے کا اوپر پتھر کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جس کے پاس اس طریقے سے کوئی ترتیب ہو یہ اسلام مذہب ہے یہ تشریحی بات ہے مسائل تو اس سے بات لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی سی بات سے لے کر اتنے نظام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا یہ برہم مذہب ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے اسی میں ہماری خوبی خیر ہے چوتھی بات پانچویں بات کہ بعض دفعہ تفصیلی نظام کیا جاتا ہے تفصیل فضل سے فضائل ان لوگ عزت نے انعامات مقرر کیے مسجد میں یوں داخل ہوا اعتکاب کی نیت سے داخل ہو گیا تو اس پر اتنا ثواب ہے اس کو اتنے جتنی دیر رہے گا فرشتے دعا کرتے رہیں گے فلاں نقلی روزہ رکھے گا یہ فضیلت ہے تلاوت کرے گا یہ ثواب ہے یہ دنیا کا ثواب ہے فلانی صورت پڑے گا یہ آخرت کا ثواب ہے ملک اس کو بچائے گی یہ گا یعنی بعض اذہان ویسے تو سب انسان وہ ہر انسان میں لالچ بھری ہوئی ہے اب اگر اس میں آفت کی لالچ زیادہ بھری ہوئی ہے دنیا تو ملے گی یہ اچھی بات ہے لالچ تو ہے اگر اس لالچ کا روکو دنیا میں دنیاوی لحاظ سے بھرا ہوا ہے تو پھر یہ پریشان حال پہ کرے گا تھوڑی سی لالچ کافی ہے غالب نہیں کرنا اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے کہ رات بھی کمائی دن بھی کمائی سفر بھی کمائی حضر بھی کمائی اٹھنا بیٹھنا بھی کمائی نیند میں بھی فون اور کمائی نماز میں بھی فون اور وہ کاروبار اور میل پھیل اگر پہنچا دو یہ اتنا زیادہ بھی سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا فائدہ ہے کچھ بھی نہیں ہے سارا نظام ادھر ہی ہے ابھی بات آ رہی ہے تو تفصیلی بات کی پانچویں ہے یعنی تنزیلی نزول دل تخلیقی پیدائش کی بات کی اس طرح سمجھو اور تکوینی یہ بارش کا نظام یہ سمجھایا تشریح مسائل بیان کیے ہر چیز کا طریقہ بیان کیا ہے حتیٰ کے سرما پہننے کا حتیٰ کے کنگی کرنے کا حتیٰ کے بٹن لگانے کا کیا سے کیا بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی اور پانچویں چیز ایک تفضیل فضائل فضیلت بیان کی ایک غریب کو کھانا کھلا دیا اللہ باغ جنت میں کھانا کھلائیں گے ایک پیاسے کو پانی پلا دیا اللہ باغ آخرت میں حاضر کوثر میں پانی پلائیں گے کسی نے کوئی یوریفائی کر دیا یہ تو بہت سارے اذہاں اس طریقے سے شریعت کی طرف آ جاتے ہیں یہ سب دلائل ہیں مختلف طریقے سے قرآن مجید نے بیان کیے لوگوں کے اذہان اور طبقات کا لحاظ رکھتے کس کو دیکھ کر یوں اس کو سن کر قریب آ جائے گا کے کوئی اس چیز کو سن کر پڑھ کر قریب آ جائے گا کے مقصد منزل مقصود ایک ہے تو انسان میں حضرت اللہ اور لالچ ہے لہذا اخروی لالچ تو محبوب لالچ ہے اس کو جو قرآن مجید نے کہا نا فسٹ میں تو خیرات اس دوڑ لگانی ہے اور دنیا میں کہاں سفر کر رہا ہو یہ ہو جائے گا لکھا ہوا ہے تھوڑے سے اسباب اختیار کرو گے سنت ہے تو غمبرانا ملے گا لیکن اس میں کہ اس میں دوڑ مطلوب ہے مسابقت ہے اس عمال آخرت میں کہ ایک اتنا نیک ہے تو میں اس سے کروں ایک نے آج جتنے دلاحت بار کیے میں اس سے زیادہ کروں تو یہ مختلف ہو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے سمجھانے کے لیے دلائل دیے اپنے اور اپنے نبی کے قریب کرنے کے لیے مختلف عنوانات سے سمجھایا یہاں پر یہ بات تخلیقی بھی آ گئی تکوینی بھی آ گئی اب یہاں پر تکوینی نظام میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو امام کا کتنی گزری ہے اور ان کو اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے نوازا تھا یہاں فرمایا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکنناہم فی الارض ما لم نمکن لکم ایسی قومیں پہلے گزری ہیں جن کو ہم نے اتنی عمدہ رہائشیں دی تھیں اتنے عمدہ علاقے ان کو دیے تھے اتنے ظاہری میوزات پھل اناج دیے تھے باغات اور چشمے ڈیم والے نظام ان کو دیا تھا لیکن جب ہمارے باغی بنے شکر گزار نہ رہے نہ نہ ہوں ہم نے ان کو سب کو ہلاک کر دیا وہ ان کی کسی کام کا نہیں آیا جس کو وہ بچا بچا کر رکھتے رہے کہ وہ ہمیں بچائے گا وہ وہ ان کے سمیت سارا نظام خراب ہو گیا پچیسویں بارہ میں پرانے مجید نے بیان کیا کم من جنات و ضرور کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں نے سین کے ڈھیر لگائے بڑے بڑے باغات بنائے بڑے بڑے محلات لگائے سب ادھر ادھر ادھر ادھر کا مٹی کے کے تھے ہی ڈھیر اور اور کھنڈرات بن گئے پوری دنیا میں مختلف جگہوں میں جہاں آج کہیں آبادی ہے بھی کہیں نہیں کہ کئی کئی سو سال پہلے وہاں کے جو نشانات آسان ملتے ہیں کہ وہاں کوئی بستی تھی وغیرہ آپ تاریخ پڑھیں بڑے اعظم ایشیا کی اس بر صغیر اپنے علاقے کی کہ لکھا ہے کہ کئی سو سال پہلے حسن عبدال اور ٹیکسلا کے جو کھنڈرات ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی حکومت گزری ہے اور یہ علاقہ ان کا دارالخلافہ تھا آج دیکھو وہ کھنڈرات ہی کھنڈرات رہ گئے کم طرف من جنات خدا جانے دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے مجلس کی کم ترقو من جنات و حجود سب گزر گئے تاہم نے ایسے لوگوں کو وارسلنا علیہم مدرارا جن کی بستیاں ختم کی موقع بموقع ضرورت کے لحاظ سے ان پر بارش آتی تھی وجہ النہارا تجری من تحتہم اور پھر ان کے نیچے سے مہریں جاری رہتی تھی لیکن جب ہمارے باغی بنے غدار ہو گئے سرکش ہوئے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے اللہ کے مقابلہ کرنے لگے شریف ٹھہرانے لگے ہم ہم نے ان کو تباہ کر دیا نام قریب پھر اس کے بعد دوسری قوم کرنن کرنن حدیث میں ایک سو سال کی عمر کو کہتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ خیر القرونی کرنی سم سم یلونہم یلونہم بہترین زمانہ وہ جس میں میں ہوں وہ سو سال صحابہ کرام کا زمانہ پھر اس کے بعد تابعین کا سو سال پھر تابعین کا ایک صحابی ہیں عبداللہ بن معزنی رحمہ اللہ تعالی ان کو رسول اللہ صلی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 لا ينزرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبله فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم اگر ہم نازل کرتے آپ کے اوپر کتاب فی کرتاسن اور اس میں خط بھی ہوتے فلم مسویدی ہے اور یہ لوگ اس خط کو اس کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ چھو بھی لیتے پھر بھی یہ کافر لوگ اس کتاب کو پکڑ کر چھو لینے کے بعد بھی سمجھنے کے بعد بھی یہ کہتے کہ یہ واضح جادو ہے انزل علیہ ملک اور یہ کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس نبی کے اوپر فرشتے کو نازل کیا گیا ولو انزلنا ملکن اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم نازل کرتے فرشتے کو لقضی الامر تو پھر معاملہ اٹل ہو جاتا اور کسی کو مہلت نہ دی جاتی ولو جالنا ہو ملکن ل ہو رجولن اور اگر ہم فرشتے کو نازل بھی کرتے تو اس کو انسانی صورت میں نازل کرتے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ رہی ہم تو ہم ان کے اوپر اسی طرح کے معاملے کو خلط مل کر دیتے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں تحقیق مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے بھی نبیوں کا آپ کا بھی یہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ پریشان نہ ہوں کہا قبل لذین مِنْهُمْ بس وہ چیز ان کو احاطے میں دے دے گی جس کے بارے میں یہ استحضا کر رہے ہیں یعنی اثاب پکڑ لے گئے بات رہی تھی اس سے پہلے بہت سے ایسے قومیں جماعتیں گزری ہیں جو اللہ کی سرکش ہوئی اور ان کے اوپر عذاب آیا تباہ ہو گئی کہ اللہ کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کے فیصلے ہوتے ہیں اور عذاب آ جاتا ہے آج کے سبق میں بھی مشرقین مکہ کی بات ہے اور ان کی ہٹ گرمی کی بات ہے ضد و انعد سرکشی کی بات ہے سب یہی مقصود ہے کہ اس طریقے سے سرکشی نہ کریں کہیں عموم سابقہ کی طرح ان کے اوپر بھی مذاق نہ آ جائے یہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا مخصوص واقعہ شان نصول ہے مشرقی نے مکہ کے چند بندے جن میں عبداللہ بن ابی رمیہ اور نظر بن حارث اور نوفل بن مالک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہونا چاہیے جب آپ تقریر کریں واضح نصیحت کریں بیان کریں تو وہ فرشتہ تائید کرے آپ کی کہ ہاں یہ اللہ کا برحق پیغمبر ہے میں فرشتہ ہوں میں شہادت دے رہا ہوں گواہی دے رہا ہوں پھر ہم آپ کی بات مانتے ہیں اس سے بڑھ کر عبداللہ بن ابی امیہ یہ بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے اور غزوہ طائف میں ان کی شہادت ہوئی ہے عبداللہ بن ابی عمیہ کی رضی اللہ عنہ انہوں نے اس سے بڑھ کر ایک اور بات کی سردار کے بیٹے تھے ہے پھر اسی طرح کے جراثیم ہوتے ہیں کہنے لگے کہ آپ پر جو کتاب نازل ہو اس میں ایک خاص خط بھی نازل ہو اور اس میں میرا نام ہو کہ یہ برحق ہمارا نبی ہے اور اے عبداللہ آپ اس نبی کے اوپر ایمان لے آؤ یوں آنی چاہیے کتاب جس کو قرآن مجید نے یہ ذکر کیا ولو نزلنا علی کا فی قرطاس اللہ تعالیٰ اس اس پر جواب دے رہے ہیں یہ ایتیں اس وقت نازل ہوئیں کہ اگر ہم ان کی بات کو مان کر یوں کتاب بھی نازل کر دیں خط بھی نازل کر دیں پھر بھی جو نہ ماننے والے سرکش ہیں انادی ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ہیلا حجت پھر بھی بنا لیں گے اور اتنی بات تو ان کے لیے کہنا کوئی مشکل نہیں کہ اللہ المبین یعنی اگر بات نبی کی اثر انداز نہ ہو تو پھر تو یہ کہیں گے کہ یہ نبی اگر برحق ہوتا تو اس کی بات میں اثر ہوتا جب نبی کی بات اثر انداز ہو رہی ہے لوگ ہر روز کچھ نہ کچھ ہلکا بگوش اسلام ہو رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں اس کے کلام میں تو جادو والا اثر ہے یہ اللہ یہ تو بہت بڑا واضح جادو ہے کلام اثر نہ ہو تو بھی ممکن ہے کلام کا اثر ہو جیسے ہو رہا ہے کہ ہر روز اضافہ ہو رہا ہے ایمان والوں میں تو کہتے ہیں لقال الزین کفر انحاظ اللہ سحر مبین کہ بس یہ واضح جادو ہے جس طریقے سے جادو کا اثر ہو جاتا ہے اس پر علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ فل مسو جادو جو ہوتا ہے وہ نظر بندی کی ایک قسم ہوتی ہے وہ چیز کوئی محسوس نہیں ہو سکتی یا ابھی محسوس ہو رہی ہے تو کل پرسوں نہیں ہوگی جو چیز حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اس کا نظر بندی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا وہ تو جس وقت جب چاہیں آپ چیک کر لیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ جادو والی بات ہے تو صرف اس خاص حلقے کے اندر ہی وہ بات ہوتی نا وہ ہر گلی کوچے میں کیوں اثر انداز ہو رہی ہے ہر پہاڑی کے اوپر ہر محلے میں کیوں بات کا اثر ہو رہا ہے اور ہر روز ہو رہا ہے صبح شام ہو رہا ہے اندر والوں پر بھی ہو رہا ہے اچانک جو باہر سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں ان پر بھی ہو رہا ہے تو جو جادو ہوتا ہے اس کا اثر دائمی نہیں ہوتا ہر روز نہیں ہوتا ہر جگہ نہیں ہوتا ہر وقت نہیں ہوتا جو حقیقت پر مبنی چیز ہو وہ تو ہر وقت اسی طرح جیسے کل نظر آئی جیسے آج تو اس کو فرمایا کہ بھی یہ اس مخصوص منزل کتاب کو ہاتھ بھی لگا لیتے پکڑ بھی لیتے پڑھ بھی لیتے اور ہر روز وہ اسی طرح ہوتی تب بھی یہ کہتے اللہ اللہ سے دوسرے دو تو مسلمان نہیں ہوئے تھے نظر بن حارث یہ وہ شخص ہے جس کا سورہ لقمان کے پہلے رقوع میں تفسیر کے ساتھ پرانے مجید نے ذکر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ ایران سے فارس سے لڑکیوں کو منگوا کر چوکوں کے اوپر پروگرام بنا کر رقص کراتا تھا ناچ گانا کراتا تھا اور استغفر اللہ یہ کہتا تھا کہ وہ بھی کچھ قصے بیان کرتے ہیں اور میں بھی دیکھو کرتا ہوں تو رش ظاہر ہے کہ زیادہ ہو جاتا تھا اس شیطانی پروگرام پر نظر بن حارث کے پروگرام پر تو پھر اپنی حقانیت اور اس پر کے دیکھو یہ برحق ہے نا کہ ادھر تو یہ زیادہ ہے ہماری طرف تو لوگ زیادہ آ رہے ہیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ تو سارے کافر تھے ادھر رش زیادہ ہو جانا تو کوئی خلاف قیاس نہیں ہے عقل مانتی ہے سارے کافر مشرق اس طرح کے ڈاکو ویسے وغیرہ فضول لوگ تھے اس طرف چلے جاتے تھے ایک صحابی تو ادھر نہیں جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ایمان لایا وہ چند تھے شروع میں ان میں سے تو ایک بھی کوئی اس کے پروگرام میں شریک ہونے والا نہیں تھا نظر بن حارث کے اس رقص والے اور گانے والے جو ایران سے لڑکیوں کو لے جاتا تھا اس کے پروگرام میں شریک ہونے والے تو سارے اسی کے لوگ تھے اب یہاں میرا خیال ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ وہ سمجھ چکے ہوں گے بات کہ اس وقت اگر کوئی شیطانی پروگرام بنایا جائے تو سارے ادھر رش بنائیں گے اور رش بنانے والے سارے مسلمان ہی ہوں گے اسلامی درجہ دیکھ لیں ایمان کا مقام دیکھ لیں یعنی وہ سارے کافر رقص کے پروگرام میں اور بعض بدھو تو ایسے بھی گزرے یعنی ایک کوئی گناہ کر رہا ہے اور اس گناہ کو گناہ سمجھ آئے تو پھر بھی امید ہے کہ توبہ کی تفریح ہو جائے گی اب یہ کیا کہنا کہ اسلام میں تو رقص روح کی غذا ہے ناچ گانا یا فلام یا ٹرم مرم یہ روح کی غذا ہے اور بد بخت تمہاری شیطان روح کی تو وہی غذا ہے قرآن نے ایمان والوں کے نیک لوگوں کے نبی کی جماعت کی جو روح ہے ان کی غذا تو قرآن حدیث بیان کی ہے یہ بات سمجھنے کی ہے دوستوں میں جمعے کے اندر بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ حدود حرمین کے اندر کہ جہاں غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے جناب کے وہاں جہاں نشان ہے وہاں بورڈ لگا ہوا ہے سب حضرات نے دیکھا ہے اور حدود حرم کے اندر جو ڈش لگائے سعودی حکومت نے حاجیوں کے کمروں کے اندر وہاں ہر یہود نسارا عیسائی ہندو حدود وغیرہ سب کا ناچ گانا حدود حرم کے اندر ہو رہا ہے اب دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نظر کے بار خوبصورت لڑکیاں اس زمانے میں بھی آتی کی یہ آزمائش ہیں امت کے لیے یہ ایرانی اور وہاں کی کسرا تھی روم تھی عیسائی لڑکیاں یہ کرایہ پر لے کر جاتا تھا آپ کے سامنے پروگرام بناتا تھا کہ دیکھو میرے اس پروگرام میں کتنا رش ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہوں ذرا سوچنے کی بات ہے ممکن ہے ہم میں سے کوئی ایسا محفوظ ہو شخص کہ جس کے گھروں میں ناچ گانے کا آلہ نہ ہو لیکن آپ غور کریں کہ ناچ گانے والی مجلس میں شریک ہونے والے سارے مشرقین مکہ تھے ایک صحابی بھی نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ایمان لایا وہ آپ کے پاس ہی آتے ان کو وہیں سکون ملتا تھا ایمان والے کو سکون تو قرآن پڑھنے میں قرآن کے سننے میں حدیث پڑھنے میں حدیث کے سننے میں نیک بات پڑھنے سننے میں ذکر اذکار میں ایمان والے کو تو سکون ملتا ہے نماز میں سکون ملتا ہے جی روزے میں سکون ملتا ہے حج جمرے میں سکون ملتا ہے ایمان والے کو وہ ایمان والے کا میں ایمان کون سی گٹھڑی میں باندھوں کہ جس کو سکون ملتا ہے گانا سن کر ڈرامے دیکھ کر رقص دیکھ کر برہانہ لڑکیوں کے جس کو سکون ملتا ہے اس کا ایمان کس گونے میں ہے یہ غور و فکر کی بات ہے کہ نظر بن حارث کے اس پروگرام میں شریک ہونے والے سارے کافر تھے اور آپ کے رقص اور گانوں کی مجلسوں میں شریک ہونے والے سارے مسلمان ہوتے ہیں یہ دوست افسوس کی بات انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کتاب ہو اس میں ہمارے نام پر خط ہو پھر ہم آتے ہیں تو وہ تین بندے تھے نظر بن حارث جس کا میں نے بتایا سورہ لقمان کے پہلے رقو میں جس کا تفصیل کے ساتھ واقع ہو یشتری دعوت حدیث اللہ کون ہے وہ شخص جو خرید کر لے آتا ہے ایسی چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو مسلمانوں کو ناچ گانے کے ساتھ ان کو ان کی روح کی غذا نہیں ہے فلموں میں روح کی غذا نہیں ہے کانوں میں روح کی غذا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت کی ان رسومات کو خرافات کو روننے کے لیے آیا تھا اور میرا کام مکمل ہو چکا ہے میں رون چکا ہوں اب جو میں اپنی جماعت تیار کر کے جا رہا ہوں ان میں کوئی ایسا فرد بھی نہیں ہے جو اس طرح کی کسی رسم میں شریک ہوگا ہم تو ایمان والے لوگ قرآن نے اعلان کیا فینا مسلم امن تم بھی دو اے ایمان والو اگر تمہارا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کی طرح ہے ایمان تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے دوستوں ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا سوائے وقت کے زیادہ صحت کے زیادہ گناہ کے اپنے پونجی بڑھانے کے اعتبار سے گرم میں بیائی لانے کے اعتبار سے سوائے نقصان کے اور کوئی چیز نہیں ہے قرآن و حدیث کے سوائے نور کے روشنی کے سکون کے اور کوئی چیز نہیں ہے یہ دونوں مقابلے میں جنگیں ہیں وہ شیطان کی پارٹی ہے یہ رحمان کی پارٹی ہے ہم ایمان والے مسلمان لوگ ہیں ہمیں قرآن و حدیث اپنا اڑنا بچھونا بنانا ہے تب ہماری کامیابی انہوں نے یہ کہا تھا کوئی فرشتہ نازل ہونا چاہیے اور فرشتہ جو ہے آپ کی تقریر کے ساتھ تائید کرے کہ یہ نبی یہ ہے میں فرشتہ ہوں اللہ کی طرف سے اور یہ ان کے اوپر ایمان لاؤ میں دوائی ہوں قرآن مجید نے اس کی بات کہی کہ وہ کہتے ہیں لولا ان ضلع علیہ ملک دوسرے مقام پہ بھی فرمایا قرآن لولا ان ضلع علیہ ملک فیقون ماہو نذیرہ یہ کافی لوگ کہتے تھے کیوں نہیں ان کے ساتھ بطور تعلیم کے فرشتہ نازل ہوتا کہ ان کے ساتھ وہ بھی شریک کار ہوتا اور گواہ بنتا ان کا یہاں پر بھی انہوں نے یہ بات کہی اللہ پاک نے اس کے دو جواب دیے کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے جو مانگا جا رہا ہے پہلی امتوں نے جتنے مطالبے کے ساتھ معجزے مانگے اور پھر ان کی قدر نہیں کی تو ان پر قوم میں قوم عذاب آ گیا جیسے قوم ثبوت کا دیگر واقعات ملکن سمائن ضرور اگر فرشتہ ان کے مطالبے پر بطور معجزے کے ہم نازل کرتے انہوں نے ماننا تو پھر بھی نہیں تھا جو نہ ماننے والا ہوتا ہے نا بندہ اس کو آپ ایک دلیل دیں تو وہ کہے گا نہیں فلانی بات پھر وہ دلیل دیں تو وہی بات ہے جو محاورہ مشہور ہے کہ آتا گھومتے وقت ہلتی کیا ہے تو کوئی ہیلا نہ ماننے والا وہ بنا ہی لے گا کیونکہ اس نے ماننا ہی نہیں ہے جب ہم فرشتے کو بھی نازل کر دیتے تو بھی انہوں نے ماننا تو نہیں تھا تو پھر ہمارا اصول ہے مطالبے کے اوپر موجودہ آئے اور اس کی قدر نہ ہو تو کسی اللہ رسم اللہ ضرور پھر عذاب آ جاتا ہے اور ہم امت محمدیہ کو القوم عذاب نہیں دینا چاہتے تھے اس لیے پھر فرشتہ نازل نہیں دوسری بات الزامی جواب قرآن نے دیا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتہ نازل کیوں نہیں کرتے اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو دو ہی صورتیں ہیں فرشتے کے رجوع کے یا انسانی شکل میں ہوتا یا اپنی شکل میں ہوتا اگر انسانی شکل میں ہوتا تو انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا کہ یہ تو انسانی ہے یہ فرشتہ ہے کہاں اور اگر وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں ہوتا تو انسانوں کو فرشتہ دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ سب تباہ ہو جاتے مر جاتے نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء میں سے بعض کو اللہ نے یہ صلاحیت ادا کی کہ فرشتے کو اصلی حالت میں دیکھتے ہیں حدیث میں جناب نبی ابا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر بیان کیا جاتا ہے کہ دو مرتبہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا ہے ایک غار حرام میں اور ایک جب معراج کا سفر ہوا تو سدرت المنتہا میں نبی